حسن بن عطیہ نے یہ حدیث بیان کی اور مزید کہا مسلمان جلدی سے اپنے اسلحے کی طرف اٹھیں گے اور ان سے قتال کریں گے اور اللہ انہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس سند میں ولید نے جبیر حضرت زی مخبر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روح یحییٰ بن حمزہ اور بشر بن بکر نے اوزائی سے روایت کیا جیسے کہ عیسیٰ نے کہا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو ترانوے